ہے امام الانبیاء محبوب کبریا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان پاک ہے آپ کے تمام لوازقین صحابہ کرام اہل بیت تمام کے تمام کو اللہ پاک نے پاک فرما دیا گزشتہ جمعے میں میں نے عرض کیا تھا کہ خاتون جنت سیدہ فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی بزرگ ترین تھی اللہ والی تھی فاقے کاٹنے والی تھی ابا کے دین پر اس طرح سے چلی کہ ایک انچ بھی ادھر ادھر نہ ہوئی اور کیوں نہ چلتی آج آپ یہ بات سمجھے کہ یہ جو دین ہے دین جس کو کہتے ہیں قدرتی بات ہے ہماری اس طرف توجہ نہیں ہم یہ پتا تو لگا لیتے ہیں کہ یہ کپڑا کہاں بنتا ہے ہم یہ پتا تو لگا سکتے ہیں چینی کہاں بنتی ہے ربڑ کا کارخانہ کہاں ہے پلاسٹک کا کارخانہ کہاں ہے چینی کے برتنوں کا کارخانہ کہاں ہے فلاں پرزے کہاں بنتے ہیں کبھی یہ بھی پوچھا کہ دین کہاں سے آیا ہے کئی لوگوں کا خیال ہے کہ دین مولوی بناتے ہیں کئی لوگوں کا خیال ہے کہ دین اولیاء کرام اور درویش فقیر جو ہے وہ بناتے ہیں کسی کا خیال یہ ہے کہ دین نبی نے بنایا یہ ساری باتیں غلط ہیں دین سارے کا سارا آسمانی ہے یہ جو نماز پڑھنے آئے بیٹھے ہو جمعے کی نماز نہ مدینے میں بنی نہ مسجد میں بنی یار سے عظیم سے آئی ہے نماز آسمانی ہے قرآن کریم آسمانی ہے روزہ آسمانی ہے زکات آسمانی ہے حج آسمانی ہے تمام دین کے جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے آسمانی ہیں اور یہ بات یاد رکھ لو جو چیز آسمانی نہیں وہ دین نہیں وہ دنیا ہے اب آپ لوگ ایک بات سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے جب نماز آسمانی ہے روزہ آسمانی ہے قرآن کریم آسمان سے آیا اور تمام اسلام اور دین آسمان سے آیا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا آپ نے یہ فرمایا کہ وہ دین جو آسمان سے آیا تھا اس کو لیا اور اس پر عمل کر کے دکھلا کر اور دین کا پورا ڈھانچہ پوری دولت تمہارے حوالے کر گئے مثلاً آسمان سے آیا کہ نماز پڑھو اس کی چند حیثیتیں قرآن کریم نے بیان کی ساری نہیں فرمایا جا مریم مکنتی ربی کی وسجدی ورکائی مارا رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما نماز میں قیام کرتے ہیں رات کو عبادت کرتے ہیں یعنی نماز کی رکو قرآن نے بتایا سجدہ قرآن کریم نے بتایا کھڑا ہونا قرآن کریم نے بتایا مگر نماز کی پوری تفصیل کو قرآن کریم نے نہیں بتلائی پہلی رکاط پڑھ کے یوں بیٹھنا گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا اختیات میں اس طرح سے بیٹھنا یہ تفسیر اور شراب جو ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین بڑا قیمتی ہے دنیا کے معاملات میں بڑے تجربے کار ہیں آپ لوگ مجھ سے زیادہ جو مال جتنا دور سے آتا ہے وہ اتنا ہی قیمتی بکتا ہے جو مال ملتان میں تیار ہوگا اس کا وہ بھاؤ نہیں لگتا جو کراچی سے آئے ہوئے مال کا لگتا ہے جو مال جاپان سے آتا ہے اس کا بھاؤ اور زیادہ ہے جو امریکہ سے آتا ہے اس کی قیمت اور زیادہ جو اور دور و دراز کے ملکوں سے آتا ہے اس کی قیمت اور زیادہ اور جو مال آسمان سے آیا ہو اس کی کتنی قیمت ہوگی عرصے عظیم سے جو چیز آئی ہو اللہ تعالیٰ جس کا بھیجنے والا ہو خدا بند کریم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے دین کیا ہو بانی حضور کی کرائی ہو بانی سارے سلام بنا کے بھیجا ہو وہ کتنی عظمتوں والی چیز ہوگی اور وہ دین کتنا قیمتی ہوگا آج تمہاری نظروں میں مکان کی قیمت ہے دکان کی قیمت ہے پلاٹ کی قیمت ہے سونے چاندی کی قیمت ہے مگر دین کی کوئی قیمت نہیں عمل میں بھی آپ میں شامل ہوں آپ لوگ بھی اسی پر قائم دائم ہے کہ ہماری نظروں میں ہمارے دلوں میں عمل دین کی کوئی قیمت نہیں اور اس کی ایک وجہ ہے کہ دین کا بازار لگے تو قیمت کا پتہ چلے اور دین کا بازار لگے گا میدان حشر میں تو ادھار کھاتا ہے اب اس کا معاملہ کون کرے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں نے اس دین کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں دی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی سب سے بڑی لخت جگر سب سے بڑی نور نظر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ادا کی قسم قربان ہو جاؤ زینب تیری ہر ادا پہ تو کتنی مبارک بچی ہوگی جس کا ابا محمد مصطفیٰ ہو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گود میں لے لے کر کے پالا اس بچی کے بارے میں کیا کہو گے جس کو دل میں کئی کئی مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگا کر پیار فرمایا کرتے تھے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ سید تعالی تھی آپ زاہدہ پرہیز گارہ تھی بڑی اللہ اللہ کرنے والی تھی ابا جان کی بڑی فرما بردار تھی امی جان کی بڑی فرما بردار تھی نبی کی سب سے بڑی بیٹی ہے سب سے بڑی لکے جگر ہے سب سے بڑی کالی کملی والے کی صاحب زادی ہے لوگ آج نام سے بھی واقف نہیں مولوی بھی ڈر کے مارے نام نہیں لیتے دوسرے لوگ ٹوٹ کے بھی پیسہ دینا بند نہ کر دیں اندازہ لگا ہم لوگوں کی غداری کا ہم لوگوں کی گزدلی کا نبی کی بیٹیوں کا نام لینا پسند نہیں کرتے نبی کی بیٹیوں کا مقام بتانا پسند نہیں کرتے نبی کی لگتے جگر جنہوں نے بڑے بڑے دکھ اٹھائے ہیں ان کے بارے میں ذکر خیر کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور یہ وہ بیٹیاں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی اور سیدہ خدیجہ کی گود میں پلی اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی کے لیے اپنی سگی سالی حضرت حالہ کے بیٹے سے شادی فرما دی اتنی محبت تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سالی سے حضرت اعلیٰ سے اگر دروازے پہ آ کر آواز لگا دیتی حضور دوڑ کر تشریف لاتے اور آواز لگاتے ہال آ گئی ہالا آ گئی ہالا آ گئی چنا سے اس وقت تک قرآن کریم کا نزول شروع نہیں ہوا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی داغ مفارقت دے گئی دلیا فانی سے رحلت فرما گئی زینب رضی اللہ تعالی نے سیدہ ام کلثوم سیدہ رقیہ اور سیدہ زینب فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش بھی کی تربیت بھی فرمائی بڑی بہن ہونے کی وجہ سے وہ وقت آ پہنچا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے پاک سے لوگوں سے تنگ آ کر ہجرت کرنا پڑی ظالموں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو چین نہ لینے دی دل کو سکون نہ آنے دیا نہ پانی دیا نہ کھانا دیا اتنا مارا اتنا مارا سید دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ اکرام کو آج آپ کو اگر پڑھو زمین کھٹ جاتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سیدہ زین پیچھے رہ گئے مکے پاک میں رہ گئی اداس تھی ابا جان کی وجہ سے دل نہیں لگتا تھا ہر روز کوشش کرتی تھی میں بھی مدینے پاک میں چلی جاؤں میں بھی اپنے ابا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں چنانچہ تعالیٰ عام مکے کے محلے کا چکر لگاتی تھی عزیزوں رشتے داروں میں آیا جایا کرتی تھی ہر وقت روتی تھی میرے لیے دعا کرو میں میں اپنے ابا کی خدمت جا پہنچوں اور اندازہ لگا نبی کی لکے جگر کے تقوی بہت گاری کا ایک ایک عورت کو کہتی تھی جس کا میں نے آٹا دینا ہو وہ آٹا لے لے جس کا میں نے دھاگا دینا وہ اپنا کھاتا وصول کر لے جس کی میں نے سوئی دینی ہو وہ سوئی وصول کر لے جس کا میں نے ستو دینا ہو وہ ستو مجھ سے وصول کر لے کل کو میں مدینے چلی جاؤں میری بات میں مکے کی کوئی عورت یہ نہ کہے کالی کملی والے کی ہو کر بے ایمانی کر گئی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو تو اس بات کا فکر ہے کہ اس میں آخر اسماں پیغمبر کی بدنامگی ہے نبی کی بیٹی مکے کے کافروں سے پوچھتی پھرتی ہے کافروں کی بیٹیوں سے پوچھتی ہے اگر میں نے تمہارا آنا ٹکا دمڑی دینا ہو وصول کر لو آٹا دینا ہو وصول کر لو اگر تمہاری سوئی بھی میرے ذمے ہو مجھ سے وصول کر لو کل کو یہ نہ کہنا زینب نبی کی بیٹی ہو کر ہمارا کھا کے چلی گئی زینب کو خیرت آ رہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زخنا نہ آئے ان کے مشن پر زخنا نہ آئے ہم ہم نے حج بھی کر رکھے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور نیک بنے پھرتے ہیں مگر لوگوں کے قرضے مارتے ہیں بے ایمانی کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں بدماشی کرتے ہیں کبھی تمہارے دماغ میں بھی یہ بات آئی کل کالے کملی والا میرا منہ دیکھ کر کیا کہے گا اور بے حیا تو ہی میرا نام تھا بازار میں جا کے دیکھو وہاں فریب ہی فریب ٹھنگی ٹھنڈی مارکیٹ میں جاؤ جھوٹ ہی جھوٹ کچہریوں میں جاؤ وہ تو ماشاء اللہ درباری سارے کا سارا صحاب ہے کے زمانے کا ہے کیا بات ہے کچہری والے کیا کریں اصل قصور تو تمہارا ہے نا بچوں کو کھلاتے ہیں ڈالٹا کو ڈالٹا گھی اور افسروں کو لا کے دیتے ہیں دیسی گھی کے پیپے نہ لڑو نہ کیوں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چھڑے کلاڑیاں لاٹیاں چلاتے ہو جو بات ہو وہ خود بخود اس کا فیصلہ کر لو اس طرح سے لوگ آتے ہیں نا کچہری میں چاروں طرف ویگنوں سے گاڑیوں سے بسوں سے جیسے ارس میں تشریف لا رہے ہیں کوئی آدمی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا تکوا میری پرہیزگاری کس طرح کی ہے اور کس طرح پر ہم لوگ کار بند ہیں اور کئی جھوٹ تو ایسے ہیں کہ لوگ ان کو گناہ نہیں سمجھتے مثلا اس نے کہا جی اس مال میں ریاض کر دے وہ کہتا کہ مجھے یہ یہ تو اتنے کا مجھے نہیں پڑا اس سے زیادہ تو خرچہ آ جاتا ہے اس پہ اور اگر اس نے نہیں پوچھا تو ہم خان جتلانے کے لیے کہ جی آپ ہمارے پرانے گاہک ہیں اس لیے ہم نے آپ پر بجٹ دیکھ کے بجٹ دیکھ کر پیسے لگائے ہیں منافع لگایا ہی نہیں حالانکہ لگایا ہوا ہوتا ہے اور لوگ اس کو ہاتھی اس کو مولوی اس کو گناہ نہیں سمجھتا حالانکہ قرآن اور نبی کی شریعت کے سامنے یہ بالکل حرام ہے بہرحال سید حسین رضی اللہ رائی کے گلی میں جاتی ہے ایک کے قبیلے والوں کے پاس جاتی ہے ایک کے خاندان کے پاس جاتی ہے اور جاتی کہتی ہے میں کالی کملی والے کی بیٹی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتی جگر میں مدینہ جانا چاہتی ہوں جس کا میں نے جو کچھ دینا ہو وہ وصول کر لے بلا کر وہ وقت آیا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دیور کے ساتھ اونٹ پہ سوار ہو کر رات کو مکے سے نکلی کہ مدینے پہنچ جاؤں ابا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں کئی میل باہر تشریف لے گئی مکے کے سرداروں کو پتہ چل گیا مکے کے چودھریوں کو پتا چل گیا کیا الزما پیغمبر کی بیٹی بچ کر نکل رہی ہے اندازہ لگاؤ عزت والے بیٹھے ہو بیٹیوں والے بیٹھے ہو دھیوں والے بیٹھے ہو اندازہ لگا سارا مکہ باہر نکل پڑا پکڑو کالی کملی والے کی بیٹی کو پکڑو اور آپ پہنچے اس مقام پہ جہاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سفر فرما رہی ہیں گھیرے میں لے لیا جاتی کو اونٹنی کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے دیور نے بڑا سمجھایا ظالمو کچھ نہ کہو قریش کی آبرو ہے ہاشمی خاندان کی آبرو ہے عبد المطلیم کے خاندان کی آبرو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے کچھ نہ کہو دین ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اس کی عظمت کے لیے اس کے اکرام کے لیے اس کے احترام کے لیے اس کی شان کو برقرار رکھنے کے لیے لوگوں نے اپنے خون کی اور انتیاں بہت اس لیے قرآن کریم کا یرید اللہ مرو پا ہی رک ہیرا اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا پرور عالم نے فیصلہ کر دیا تم جی آل بئی کہ وہ نبی کے خاندان سے پلی کی نجس سے چیزوں کو دور کر دے ان کو پاکیزہ بنا دے اہل بئی نبی کے گھر والوں کو پاک بنا دے سمجھنے والوں نے خوب سمجھا قرآن کہتا اہل بریت گھر والے عربی میں بیٹھ کہتے گھر کو میں نے گھر والے قرآن کریم نے لال کر دیا نبی پاک نبی کی آل بھی پاک نبی کا گھرانہ بھی پاک اور بلکہ میں تو جو بندی علماء کرام کا خاتم اور غلام ہوں میرا ایمان ہے میرا سیتا ہے جو کپڑا نبی کے جسم اقدس کو لگ گیا وہ کپڑا بھی پاک زمین کے جس حصے پہ امام الانبیاء نے قدم مبارک لگا دیا وہ زمین بھی پاک جس شہ کو کالی کملی والے کا ہاتھ مبارک لگ گیا وہ شے بھی پاک اللہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روٹیاں پکا رہی ہے تندور میں تشریف لے آئے کہہ دو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایسا ایک روٹی آج میں بھی پکاؤں گا عرض کی آقا میں خدمت کے لیے حاضر ہوں قربان ہو جاؤں میں جو ہر وقت تیار ہوں فرمایا نہیں میں اپنی خوشی سے پکاؤں گا ایک روٹی پکائی تندور میں لگا دی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لگائی ہوئی روٹیاں ساری پک گئی تندور سے باہر نکال لی اس روٹی کا پانی خشک نہیں ہوتا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکائی تھی بار بار جھانکتی ہے بار بار دیکھتی ہیں بار بار دیکھتی ہیں کافی دیر کے بعد عرض کیا آپ کا میری پکائی ہوئی روٹیاں تو کبھی سے پک گئی یہ آپ والی روٹی کا تو پانی بھی خشک نہیں ہوا فرمایا تو نہیں جانتی جس شے کو میں محمد رسول اللہ کا ہاتھ لگ جائے آپ اس کے قریب نہیں آ سکتی کیسے قریب آئے جس چیز کو میرا ہاتھ لگ گیا تو جو ہو ہی نبی کے گھر والے ان کا تو کہنا ہی کیا ہے اب لوگ کاٹ ساٹ کرتے میں کہ جی صرف پانچ ہے بس پانچ گھر والا کوئی نہیں اور اتنا بڑا ظلم کیا کہ سیدہ خدیجہ کو بھی شامل نہیں کیا فاطمت الزارا کی اما کو تو نہ چھوڑو امام الانبیاء کی گھر والی کو تو نہ چھوڑو حسنین کریمین کی نانی کو تو نہ چھوڑو علی مرتدا کی ساس کو تو نہ چھوڑو رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بہرحال مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ ہمارے قوم ہمارے جو عوام ہے وہ اتنے دنیا میں پھنس گئے کہ ان کو اب ان باتوں کی ضرورت ہی نہیں کہ فاطمت الزارا کی اماں کون تھی سیدہ زینب کی اماں کون تھی اور یہ حضرات کس کس طریقے سے زندگی بسر کرتے تھے بس اللہ نے اب پہلے تو ہم ہم روٹی مانگتے ہیں پہلے تو ہم سب لوگ روٹی مانگتے یا اللہ بس کسی کا محتاج نہ بنا روٹی چاہے جب روٹی مل جاتی ہے فوراً کوٹھی مانگتے ہیں اب اللہ کا وعدہ روٹی کا پوٹھی کا وعدہ نہیں ہے اور یہ جتنا اڑبونگ مترا ہے نا یہ روٹیوں کے لیے نہیں کوٹھیوں کے لیے مچرا سارا سر وایدہ ہے بلکہ کو دشمنوں نے کر گھیرے میں لے لیا حضرت کے دی حضرت کے دیور نے بڑا بتایا اور بڑا شرمندہ کیا شرم سار ہو جاؤ اور دلیل اور عرب کے خاندان کی چوکیوں حیا کرو کالی کملی والے کی آبرو ہے نہ آئے رضی اللہ مارا پوٹ سے گاچی سے نیچے گرا دیا اور یہ واقعہ جو ہے نا جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا نہیں بعد کا نہیں تم کہو گے کہ بنا لیا اگر بنانے والے بناتے حضور بنی ہوئی باتوں کو مٹا کے جاتے سیدہ زینب رضی اللہ آپ حمل تھا اوپر سے گری نیزہ نیزا ساکت ہو گیا خدا کی قسم ملتان کے مسلمانوں جس دین کو آج تم نے مفت کا مال سمجھا ہوا ہے جس دین کو تم نے لالاری سمجھا ہوا ہے جس دین کو تم ہوا ہے جس دین کو تم نے یوں ہی سمجھا ہوا ہے اس دین کی وجہ سے نبی آخر الزما کی بیٹی کو دین کی دشمنی کی وجہ سے گسیٹ کر مکے والے واپس لے آئے دیکھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برونا ہے کسی پر وقت نہیں بڑا بڑا دکھ اٹھائے چنانچہ جنگ بدر ہوا جنگ بدر میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر والا ابو العاص وہ بھی اور کیا عباس وغیرہ یہ رضی اللہ تعالیٰ بعد میں تو مسلمان بنے یہ سارے یہ سارے کے سارے ان قیدیوں میں شامل تھے جو بدر کے قیدی مدین پاک میں آئے چنانچہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ قیدیوں کو فدیا لے کر دیت لے کر جرمانہ لے کر چھوڑ دیا جائے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اگر تم سمجھ رہے ہو تو معاف کرنے پڑے گی سیدہ زینب نے ہار بھیجا ہے رضی اللہ تعالیٰ بعد میں تو مسلمان بنے گے سارے سارے کے سارے ان قیدیوں میں شامل تھے جو بدر کے قیدی مدین پاک میں آئے چنانچہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ قیدیوں کو فضیا لے کر جیت لے کر جرمانہ لے کر چھوڑ دیا جائے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اگر تم سمجھ رہے ہو تو بات پلے پڑے گی سیدہ زینب نے مہار بھیجا ہے مہار بھیجا ہے جو سیدہ خدیجہ کا ہار تھا اور اگر سے زینب کو ملا تھا اس وقت اپنے خامد کا جرمانہ ادا کرنے کے لیے پیسے ادا کرنے کے لیے دیت ادا کرنے کے لیے حضور کی خدمت میں حضرت زینب نے اپنی اما والا ہار حضور کی خدمت میں بھیج دیا اور جب صحابہ کرام کی موجودگی میں وہ ہار آیا ہے حضور نے پہچان لیا ہاتھ میں لے کے رونے لگے فرمایا لوگوں یہ میری خدیجہ کا ہار ہے جو زینب کو دیا تھا اگر تم سب نبی آخر زمان قربان جاؤں تیری نبوت پہ تیری رسالت پہ تیری امامت پہ تیرے فیصلے پہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں ان امام الانبیاء ہو کر صحابہ کرام کو فرمایا سارے آ جاؤ سارے اکٹھے ہو جاؤ سب کو فرمایا یہ زینب کا ہار ہے اور یہ وہ ہار ہے جو اس کو خدیجہ نے دیا تھا اپنے خامن کی رہائی کے لیے اس نے بھیجا ہے اگر تم اجازت دو میں یہ زینب کا ہار واپس کر دوں یہ تھا نبی کا مشن اور آج تم نے جو مشن بنا رکھا ہے سارے سال حرام کھاؤ ایک ڈیڑھ چاولوں کی پکا کر کے نیاز بازار میں بچوں میں تقسیم کر دو انشاءاللہ ایک ایک چاول جو ہے وہ ایک ایک لاکھ گنا سانس لے کے بھاگ جائے گا تمہیں کس نے مت لائی ہے نبی کی بیٹیوں کے لہو بہ گئے تم جنت میں فوک مار کے جانا چاہتے ہو نبی کی بیٹیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر مکے میں لایا گیا اور تم یوں ہی ایئر کنڈیشن میں بیٹھے بیٹھے جنت میں جانا چاہتے ہو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جماعت نے برجستہ تمام عرض کر دیا کالی کملی والے آپ بالکل مختار ہیں یہ سید زینب کا آر بالکل واپس کر دو اگر آپ حکم دیں ہم اپنی آپ کی بیٹی کی اور خدمت کے لیے بھی تیار ہے اس کا نام ہے عدل اس کا نام ہے فیصلہ اس کا نام ہے کہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں اپنی بیٹی کا ہار اگر واپس کرنے کو دل چاہا تو تمام مسلمانوں سے اجازت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ صحت یاب نہ ہو سکی صحت یاب نہ ہو سکی ایک عرصے تک بیمار رہی ابو العاص مکے چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے بھی کلمہ پڑھ کر اعلان کر دیا کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں سنا چی اتنے غربت کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ آ آج کے زمانے میں بڑی سخت بیمار رہی بڑی علیل رہی امام الانبیاء کی لگتے کی گھر ہو کر اچانک خبر دی گئی کالی کملی والے تیری بیٹی سیدہ زینب انتقال کر گئی مفاد پانی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل دو اور یوں فرمایا بڑے دکھ اٹھائے ہیں میری بچی نے دین کے پیچھے اچھی طرح سے غسل دینا اچھی طرح سے وضو کرانا اچھی طرح سے عظمت کے ساتھ غسل دینا نبی نے اپنی بیٹی کے غسل کے بارے میں فرمایا اچھی طرح سے غسل دینا تمہارے یہاں یہ رواج ہے کہ غسل دینے کے لیے ایسی عورت کو تلاش کر کے لاتے ہو انشاءاللہ جو کبھی نماز ہی نہیں پڑتی باپ کا مکان تو بڑا آسان ہے لینا باپ کی دکان پر قبضہ کرنا بڑا آسان ہے باپ کے کارخانے پہ قبضہ کرنا بڑا آسان ہے باپ کو غسل دیتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے بھائی جی، ہمیں تو غسل دینا آتا ہی نہیں نا اگر جناب کو غسل نہیں آتا تو آپ غسل کرتے کیسے ہیں جناب اپنا غسل کیسا کرتے کیسے کرتے ہیں آپ جو غسل آپ کے طریقے کا ہے اپنے غسل کا طریقہ وہی میت کے غسل کا طریقہ ساتھ نہیں کہتے مردے کو ہاتھ لگائے لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کبھی میں بھی مر جاؤں میں تو کہتا ہوں بیٹی ماں کو گسل دیا کرے نو اپنی ساس کو گسل دیا کرے بہن بہن کو گسل دیا کرے بیٹا اپنے باپ کو پیار سے محبت سے غسل دیا کرے بھائی کو بھائی غسل دیا کرے عظمت کے ساتھ گسل دے گا تم یہ جو اوپرے پرائے بندے بلا کے لاتے ہو نا اور بازا مریض تو مہینے مہینے دو دو مہینے کا نہایا ہوا نہیں ہوتا دوا چاروں طرف لگی ہوئی ہے میل لبڑا پڑا ہے اب وہ بےچارا فقیر فقیر نہیں وہ جو نوانے والے ہیں وہ میل بھی اتار رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں کہ یار میل تو بڑا اتارنا پڑ رہا پر بچہ اس کا بڑا خصیص ہے پتہ نہیں کچھ دے گا بھی کہ نہیں نوا بھی رہا ہے پیسوں کے بارے میں سوچ رہا کتنا دے گا بخشش کی دعا نہیں کر رہا میں کہتا ہوں اگر تو باپ کو غسل دے گا منہ دلائے گا جب بھی دعا کرے گا یا اللہ قیامت میں میرے باپ کا منہ چمکتا ہوا اٹھے ہاتھ دعائے گا وضو کرائے گا الہی میرے ابا کے آزائے وضو قیامت میں چمکتے ہوئے اٹھے دعا پڑھو گے محبت سے عظمت سے بڑے وقار سے غسل دو گے لیکن تم نے ایسا کرنا ہی نہیں ہر علاقے میں رکھے ہوئے ہیں غسل دینے والے ایک مرد ہوتا ہے ایک عورت ہوتی ہے وہ اسے بلانے سے جب تک وہ آئے نا پڑے دیکھی جائے گی پہلے زمانے میں ذرا غسل دینے والی عورتیں اچھی محبت سے غسل دیا کرتی تھی کیوں کانوں میں ڈانک میں کوئی نہ کوئی سونے چاندی کا جو زیور ہوتا تھا تو وہ نوانے والی کو مل جاتا تھا وہ لالچ میں بڑا پیار سے غسل دیتی تھی اب لوگ بتا جا کرتے ہیں سونے کی بالیاں اتار لی اور رول گول کی نہیں وہ رات کو ڈال دیتی ہے بازار کی چارہ کی نہیں بالیاں وہ ڈال دی اور سونے کی نکال لی کہ نہانے والی نہلانے والی سونا کیوں لے جائے یہ نہلانے والی سے ٹھگی نہیں یہ مرنے والے سے ٹھگی ہے اگر وہ زندہ ہوتی پھر میں دیکھتا کہ تو سونے کی بالی نکال کر رول گول کی کیسے پہنا رہی ہے میں کر رہا تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی رحمت دو عالم فخر دو عالم سردار دو عالم روح دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اچھی طرح سے غسل دینا اچھی طرح سے وضو کرانا جب غسل سے فارغ ہو جاؤ مجھے خبر دینا کفن میں لے کے آؤں گا چنا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دے دیا گیا وضو اچھی طرح سے کرایا گیا اور اطلاع کی گئی کہ اب آپ کی بچی کو غسل دیا جا چکا ہے علماء کرام نے لکھا کہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پرانی سی اپنے اوپر کی چادر لے کر تشریف لائے اور فرمایا او میری بیٹی یہ چادر میں تجھے کہاں دیتا ہوں اور یاد رکھنا اس وقت آج تیرے ابا کے پاس اس چادر کے سوار کچھ ہے نہیں تو اگر نبی کا کلمہ پڑھتا ہوا مر جائے تو تو کامیاب ہو جائے جو بیٹی اپنے ابا کی چادر کا کفن لے کے گئی ہے خدا کی قسم وہ کتنا ان سے درجے والی بن گئی ہے ادھر نبی کے نسخے سے پیدا ہوئی ادھر نبی کے گھر میں پلی نبی کی گود میں پلی نگاہ نبوبت نے اس کو پالا نبی کے ہاتھوں نے پالا نبی کی شفقتوں اور رحمتوں نے اس کو پالا اور آج جب دنیا سے گئی اپنے ابا امام الانبیاء کی چادر کا اوڑھ کے علماء اکرام نے لکھا ہے چادر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب جنازہ لے کے چلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے ساتھ ساتھ ہے وہ کتنا مبارک جنازہ ہوگا وہ کتنا خوش نصیب جنازہ ہوگا جس جنازے کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جا رہے ہیں اور جب جنت البقی میں پہنچے تو آپ نے آواز دی آپ نے آواز دی زینب کو قبر میں میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا زینب کو میں قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا قبلہ رخ میں خود موڑوں گا جس قبر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوں وہ قبر ہے ارے وہ تو جنت ہے وہ تو جنت ہی فردوش ہے ساخوں کے دکھ اٹھائے کپڑوں کے دکھ اٹھائے یہ وہ زینب ہے جس نے ابھی تعلیم میں اپنے ابا کے ساتھ مکے کے بائیکاٹ کے زمانے میں ڈھائی برس تک درختوں کے پتے دبائے اس زینب نے پر ابا کا دام نماز میں یکتا تھی روزے میں یکتا تھی عبادت میں نرالی تھی سخاوت میں نرالی تھی اور کمال ہے کمال ہے جس نے ساری عمر ابا ابا کہہ کے زندگی بسر کی ہو اور نبی کے سامنے دنیا سے رخصت ہو گئی ہو اور اپنے ابا کے کندھوں سے سوار ہو کے گئی ہو اور اس جو وہ بیٹی کتنی مبارک ہے جس کو ابا نے آخر زما پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا سمجھانا میں یہ چاہتا تھا کہ لوگ یہ جانتے بھی نہیں کہ نبی کی اور بیٹی بھی ہے کہ نہیں کیا کہنا اس بیٹی کا جو پیدا نبی کے سامنے ہوئی زندگی نبی کے سامنے بسر کی اور جس کو غسل نبی کی گھر والیوں نے دیا اور جس کو کفن نبی کی چادر کا ملا اور جس کو جنازے کو کندھا دینے والے امام الانبیاء ہیں اور جس کے قبر میں اتارنے والے شہن شاہ کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بارے اللہ ہی الرجس کو البيت ويطهركم تطهيرا اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا نبی کی آل پاک نبی کا گھر پاک نبی کی گھر والی پاک نبی کا سارا خاندان پاک نیم نگاہ نبوت جس پہ پڑ گئی وہ بھی پاک ہے جس زمین پہ قدم مبارک لگ گیا وہ بھی پاک میں کہتا ہوں زمین کے جس حصے پہ کالی کملی والے نے تھوک دیا وہ بھی پاک آپ نے اپنے مرض میں تکلیف میں سیڑھیاں لگوائی پہلے زمانے کا علاج اب قریب کے زمانے کا ہمارے سامنے ہوتا رہا ہے جلما کا علاج جوک لوگ لگوایا کرتے تھے سنگیاں لگوایا کرتے تھے گندا خون نکالا کرتے تھے آپریشن آپریشن یہ تو اب ہوا ہے نا حضور کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگیاں لگوائی برتن میں خون جمع فرمایا اور حضور کے سگے بھانجے ہیں عبد اللہ بن حبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسما بن ابو بکر کا لگتے جدھر وہ عبد اللہ جس نے بیت اللہ میں شہادت پائی جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینے سے ساتھ چلا حجاج بن یوسف کے ہاتھوں سے ہی جس کا تم نام بھی نہیں جانتے الحمد للہ اس فقیر کی کیسٹ ہے عبداللہ بن زبیر کے نام سے حسین نبی کا نواسا ہے عبداللہ بن زبیر ابو بکر کا نواسا ہے عبداللہ وہ ہے جس کو گنتی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پلائی نام بھی حضور نے رکھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظمتوں والا زمان ہے کہ جس کی انتہا نہیں سیدہ اسما بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے اور یہ وہ ابو بکر کی بیٹی ہے جس نے ہجرت والی رات ناشتہ تیار کر کے ساتھ دیا اور پھر مار کھا کھا کر کار میں حضور کو کھانا پہنچاتی رہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں جو لگوائیں خون برتن میں لیا اور اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر سے فرمایا یہ کئی ایسی جگہ پھینک کے ڈال کے آنا جہاں کسی کا پیر نہ آئے وے نہ ہو عبداللہ بن زبیر گئے اور جلدی سے واپس آ گئے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ کہاں ڈال کے آیا میرا لہو میرا خون کدھر ڈال کے آیا تو تو جلدی سے واپس آ گیا عرض کرنے لگا میرے آقا ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں جہاں کسی کا پیر کو کیا نظر اور نگاہ بھی نہ پڑے گی ایسی جگہ پھینک کے آیا ہوں ڈال کے آیا ہوں کسی کی نگاہ نہیں پڑے گی نظر بھی نہیں پڑے گی آپ نے فرمایا بتا تو کدھر ڈالنا ہے ڈر کے مارے کہ حضور ناراض نہ ہو جاوے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے آقا میں نے کھڑے ہو کے سوچا خون نبی کا اور زمین پہ ڈالوں نبی کا خون زمین پہ پھینکو میری عظمت نے اجازت نہ دی میرے دل نے اجازت نہ دی میں نے اس دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر پی لیا ہے میں نے اس دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر پی لیا ہے فرمایا جا سات کشتوں پہ جہان ہو گئی جس جسم میں میں نبی کا خون چلا جائے وہ جسم جہنم میں نہیں جا سکتا حسین نے کربلا میں شہادت پائی شہادت کے جام نوز فرمائے بہادر بنا عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ میں شہادت پائی بالکل جھکا نہیں بزدلی کا ثبوت نہیں دیا بلکہ عبداللہ بن زبیر کا سر کاٹ کر این وہی حالات ہوئے جو حضرت امام حسین کے ساتھ ہوئے سر کاٹ کر حجاج بن یوسف نے یوں درخت پہ لٹکا دیا سامنے اور لوگوں سے کہا آؤ دیکھو حضرت آسما بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی سالی عبداللہ کی اماں سو سال سے زیادہ عمر کی ہے پتا چلا تیرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا سر کاٹ کر درخت پہ لٹکا دیا گیا آئی ہے بابا آئی ہے سامنے سے اور یوں بیٹے کے سر کو یوں ایک نگاہ دیکھا ہے امر اما سو اور میرے بیٹے مبارک ہو تیری اماں کا دل ٹھڑ گیا ٹھنڈا ہو گیا تو زندہ بھی تو دنیا میں بھی بڑا اونچا تھا آج شہادت کے بعد بھی تیری اماں تجھے سب سے اونچا دیکھ رہی ہے بات یہاں سے چلی نبی پاک نبی کا خاندان پاک جس لکڑی کو نبی نے ہاتھ لگا دیا وہ لکڑی پا ہاتھ نہیں چاند کو اشارہ کیا تو چاند کا جگر پھٹ گیا درختوں کو اشارے کیے وہ مجبور ہو گئے تعمیر پر درخت پرندوں کو اشارہ کر دیا وہ سیچی کرتے ہوئے سامنے آ گئے میں کہتا ہوں کہ جہاں نگاہ پڑی وہی سب کچھ بن گیا اس لیے کہ کمال ہے فرمایا تیری تیری سیرت تیرا تیرا گو بندہ نوازی ہم پیشانی سارے جہان کو پاک کر دیا بلکہ اور ہیرا تم تک ہیرا قرآن کہتا ہے کہ نبی کی آل کو میں نے اتنا مکان دیا خود بھی پاک ہے دوسروں کو بھی پاک کر دیتے ہیں ان کے مشن پہ چلا جو ان کی عظمتوں پہ آیا جس نے راہ ہدایت پایا اور ان کی عزت کی وہ بھی انشاءاللہ پاک ہی ہو کر کے مرے گا اور جنت الفردوس میں گناہوں سے پاک ہو کر کے ہی جائے گا میں نے اسی لیے کہ گزشتہ جمعے کو سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو مرد عورتوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نبی کی اور بیٹی بھی تھی اور اس نے بڑے بڑے دکھ اٹھائے بڑی مار کھائی حضور نے سینے سے لگا کر رو دیا اور فرمایا لوگوں میری بیٹی نے دین کی وجہ سے کتنے دکھ اٹھائے اللہ پاک ہم سب کو اہل بیگ کا خادم اور غلام بنائے نبی کے گھر کی عظمت عطا فرمائے صحابہ کا اکرام عطا فرمائے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کے سنتوں کا تابے دار بنائے انشاءاللہ آئندہ جمعہ رات سے جمعے سے راجن کا اجتماع شروع ہے حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع سب سے بڑا مجمع ہوتا ہے ساری دنیا کے پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے لوگ آئیں گے آپ حضرات بھی اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے جوک در جوک وہاں تین دن کے لیے جانا بہت بڑی سعادت ہے بزرگوں کی زیارت ہوگی دعا میں شمولیت ہوگی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے واقع دعوان الحمد للہ رب العالمین علی محمد آل محمد